حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ اشیاء کو حرام کہے تو وہ نشہ نبیز کو حرام قرار دے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکانوے